نحمده رسوله اما بعد فاعوذ من نحمدلی رسول اللہ الرحمٰن رحیم ربش صدری ویسر سبق نمبر دو سو ستاون آیت نمبر چھبیس سے چھپن تک lesson number two fifty seven آیت number twenty six to fifty six لفسی ترجمہ اس قال ابراہیم ال ابی ہی اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وقوم ہی اور اپنی قوم سے ان ننی بے شک میں براؤن بیزار ہوں مما اس سے جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو الزی مگر وہ ذات فترانی جس نے پیدا کیا مجھ کو فن نہ تو بے شک وہ سیاح دینی عنقریب رہنمائی کرے گی میری وجہ اور اس نے بنا دیا اس کو یعنی اس بات نے کل متن ایک بات باقی باقی رہنے والی فی ہی اس کی اولاد میں یا اس کے پیچھے لم شاید کہ وہ یار وہ لوٹ آئے بل بلکہ تو میں نے سامان زندگی دیا ہا اولائے ان لوگوں کو آبا اہم اور ان کے آبا و اجداد کو حت یہاں تک کہ جا آ گیا ان کے پاس الحق حق و رسول اور رسول مبین کھول کر بیان کرنے والا ولما اور جب جا الحق آ گیا ان کے پاس حق انہوں نے کہا ہاضا یہ سحر جادو ہے وہ اور بے شک ہم بھی اس کا کافرون انکار کرنے والے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں نزلا نازل کیا گیا حاضل قرآن یہ قرآن رجلن اوپر ایک شخص کے منلقریتئی نے دو بستیوں میں سے عظیم بڑی اہم کیا وہ یکسمونا تقسیم کرتے ہیں رحمتا رحمت رب کا تیرے رب کی نہ قسمنا نہ ہم نے تقسیم کی بینہم ان کے درمیان معیشت ہم ان کی معیشت فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں ورفانہ اور بلند کیا ہم نے بعدہم ان میں سے بعض کو فوق بعض بعض پر درجات درجوں میں لیت تخدہ تاکہ بنائے بعدہم ان میں سے بعض بعضن بعض کو سخری خدمت گار دار و رحمت رب کا اور رحمت تیرے رب کی خیر بہتر ہے مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں ولا اور اگر نہ ہو یہ بات ان کے یقون ہو جائیں گے اناسو لوگ امت واحد ایک ہی امت لجالنا البتہ ہم کر دیں یک فرو واسطے اس کے جو کفر کرتا ہے بر رحمان کے ساتھ لیبیوتہم ان کے گھروں کے لیے سقفن چھتیں من فدتن چاندی سے و معارجا اور سیڑھیاں الحا ان پر یزہرون وہ چڑھتے ہیں ولی بیوتہم اور ان کے گھروں کے لیے ابوابن دروازے و اور تخت علیہ اس پر یت تک اون وہ تکیا لگاتے ہیں وہ ظخر فن اور سونے کے وہ ان کلو اور بے شک سب ذالے کا یہ لما اگرچہ متا الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے ول آخرت اور آخرت ان درب کا تیرے رب کے ہاں للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے وہ میاں آشو اور جو غفلت برتتا ہے اندھا بنتا ہے ان ذکر رحمان رحمان کے ذکر سے نقیز ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے شیطانن ایک شیطان ف ہوا تو وہ لہو قرین اس کا دوست ہو جاتا ہے وہ ان اور بے شک وہ لسدو نہ البتہ روکتے ہیں ان کو انسبیلی راستے سے وہ یہ سبونا اور وہ سمجھتے ہیں ان بے شک وہ محتدون ہدایت یافتہ ہیں حتی یہاں تک کہ اذا جا انا جب وہ آئے گا ہمارے پاس کہے گا یا لیتا اے کاش بینی و بینکا کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان بعد المشرقین دوری ہوتی دو مشرقوں کی فبئس القرین تو بہت برا ساتھی بریکٹ میں لکھنے نکلا ولن اور ہرگز نہیں ینفعکم اليوم نفع دے گا تم کو آج ظلم تم جب ظلم کیا تم نے انکم بے شک تم فل عذابی عذاب میں مشترکون مشترک ہو اف انتا کیا بھلا تو تس میں اس سما سنوائے گا بہروں کو او تہ دل لومیا یا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو ومن من کا نا اور جو کوئی ہو وہ فی دلال مبین کھلی گمراہی میں اما پھر اگر نذهبن ہم لے جائیں بکا تجھ کو تو بے شک ہم منہم ان سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں او نرینکا کا یا ہم دکھائیں آپ کو الوی وہ چیز واد ہم وعدہ کیا ہم نے ان سے فنا تو بے شک ہم الم ان پر مقتدرون قدرت رکھنے والے ہیں فستم سکھ پس مضبوط تھام لو بلزی اس چیز کو جو اوہ یا الہی کا وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف ان کا بے شک آپ اللہ سرات مستقیم سیدھے رستے پر ہیں وہ ان اور بے شک وہ لذکر اللہ کا البتہ ذکر ہے تیرے لیے وَلِقَوْمِكَ اور تیری قوم کے لیے وسوفا اور انقریب تس تم پوچھے جاؤ گے وسأل اور پوچھ لیجیے من جس کو ارسل نہ بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے قبل مر رسول نہ اپنے رسولوں میں سے اجعلنا کیا بنائے ہم نے مندون رحمان رحمان کے سوا آلحتن کچھ الہ یو ان کی بندگی کی جائے ولقد ارسل نا موسا بے اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسا علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے الا فرعون و ملا فرعون اور اس کے آیا سلطنت کی طرف سرداروں کی طرف فقالا تو اس نے کہا انی رسول رب العالمین کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں فلم ماں جا پھر جب وہ لایا ان کے پاس بے آیات ہماری آیات نشانیاں ادا ہم جب وہ منہا ان پر یدحکون ہنستے تھے ومان اور نہیں ہم دکھاتے ان کو من آیتن کوئی نشانی اللہ مگر ہیا وہ اکبر زیادہ بڑی تھی من اختہا اپنی بہن سے وہ اخذنا ہوں بال عذابی اور پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب میں یا ساتھ عذاب کے لعلہم تاکہ وہ یرجعون لوٹائیں لوٹ وقالو اور انہوں نے کہا یا الساحر اے جادوگر ادعو لنا ربکا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے بما بوجہ اس کے جو اہ اندکا کا اس نے عہد کیا تیرے پاس اننا لمحتدون بے شک ہم البتہ ہدایت یافتہ ہیں فلما کشفنا پھر جب کھول دیا ہم نے انہم العذاب ان سے عذاب کو اداہم ہم جب وہ ینکثون وہ پھر جاتے تھے ونادا فرعون اور پکارا فرعون نے فی قوم ہی اپنی قوم میں قالا کہا یا قومی اے میری قوم علیہ سلی کیا نہیں میرے لیے ملک مصر مصرا مصر کی بادشاہت وہ زل انہار اور یہ دریا یا نہریں من تحتی جو بہتی ہیں میرے نیچے سے افلا تب سرون کیا پھر نہیں تم دیکھتے ہو ام بلکہ انا خیر میں بہتر ہوں منہاز الزی اس سے جو ہوا مہین وہ حکیر ہے ولا یبین اور اپنی بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا فلولا تو کیوں نہیں القیا اتارے گئے علیہ اس پر اسورتن کنگن منظہ بن سونے کے او جا یا آئے مہو اس کے ساتھ الملائے کا تو فرشتے مقترنین نین ساتھ رہنے والے فس تو ہلکا پایا قومہ اپنی قوم کو ہو تو انہوں نے اطاعت کی اس کی انہم بے شک وہ کانو تھے وہ قومن قوم لوگ فاسکین فاسک فلم تو جب آسفونا وہ غصے میں لائے ہم کو انتقم منہم انتقام لیا ہم نے ان سے فرق نہ تو غرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین سب کے سب کو فجال نہ تو بنا دیا ہم نے ان کو سلفن پیش رو و مثلاً اور ایک مثال للآخرین بعد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 قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار, وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين